حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرے اس کے سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جو شخص ایمان کے جذبے سے اور ثواب کی نیت سے لہلت القدر کا قیام کرے اس کے بھی سب پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو آٹھ